ہندوستان میں بال ٹھاکرے جیسا متاثر شخص موجود ہے جس کی حفاظت کے لیے حکومت انڈیا نے ڈھائی سو پولیس والے دیے ہوئے ہیں جس کی حفاظت کے لیے تین کمپنیاں سی آر پی ایف کی اس کے گرد موجود رہتی ہیں واجپائی کو شرم نہیں آتی امریکہ میں جا کے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے جیسا خارسی انسان موجود ہے جو ملک میں نہ مسلمانوں کو برداشت کرتا ہے نہ عیسائیوں کو برداشت کرتا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں آر ایس ایس جیسی راشٹری سوئم سیوک سنگھ جیسی متاثر جماعت موجود ہے واجپئی کو کبھی امریکہ جا کے شرم نہیں آئی کہ اتنی گندی جماعت کیوں موجود ہے بجرنگ دل جس کے معنی ہے بندروں کا لشکر ایک تنظیم موجود ہے جو اپنے ہاتھوں میں اصلی لے کر چلتے ہیں اور مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی جب اس سے باہر ملکوں میں سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ملک میں بال ٹھاکرے بھی ہے آر ایس ایس بھی ہے بجرنگ دل بھی ہے وہ بہت ٹھوک کے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے گورو تمہیں اپنے ملک کی بات کرو ہمارے ملک کے اندر کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں آر ایس ایس والے بجرنگ دل والے شیو سینا والے وشو ہندو پریشد والے بابری مسجد کی جگہ رام رام جنم بھومی بنانے والے ہر ہفتے میں جا کے واجپئی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لال کرشن اڈوانی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں مگر ہمارے حکمرانوں کے لیے آدم تارک ملک میں موجود ہو یہ بیچارے بدنام ہو جاتے ہیں مسعود اظہر ملک میں موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں ملک کا مدرسہ موجود ہو یہ بدنام ہو جاتے ہیں وہ مسلمانوں تم اتنے پھیکے کیوں ہو گئے ہو اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو جاؤ ان کافروں سے پوچھو دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کیوں ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گندگی امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے انہیں تم جا کے کیوں نہیں شرماتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ زنا اور بدکاری امریکہ میں ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے نہیں شرماتے امریکہ میں لوگ اپنی ماؤں سے بدکاری کرتے ہیں وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ میں لوگ اپنی بھیڑوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ میں کالا گورے کو مارتا ہے گورا کالے کو مارتا ہے وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والا ملک ہے وہ تم سے نہیں شرماتے امریکہ نے ہیروشیما ناگا ساکی میں ڈھائی لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا وہ تم سے نہیں شرماتے تم ہمارے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے شرما جاتے ہو امریکہ کے پاس سات ہزار ایٹم بم ہے وہ نہیں شرماتے ایریل شہروں کے دانتوں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے وہ نہیں شرماتے تم دنیا کے سب سے بھیکے انسان کیوں بن گئے تمہیں تم جا کے ان کی آنکھوں میں کیوں نہیں کہتے آزم تارک ہمارے ملک کا ہیرو ہے مدرسے ہمارے ملک کی ابرو ہے قرآن ہمارے ملک کا دستور ہے اسلام ہمارے دین کا مذہب ہے تم شرما کے رہو گے وہ تمہیں دلیل کرتے رہیں گے تم دنیا میں بھی شرمندہ ہوگے آخرت میں بھی شرمندہ ہوگے نہ وہاں کے رہو گے نہ یہاں کے رہو گے نہ وہ تمہیں کندھا دیں گے مرنے کے بعد نہ یہ تمہاری قبر پہ فاتیاں پڑیں گے اور زندگی کے دنوں گننے گرنے والوں جو پیدا کرو شاید تمہارا نام بھی کسی صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کے ساتھ لکھا جاتا سکے